خاک خاک اڑائی خاک سمیٹی خاک اپنا سرمایا ہے مت پوچھو سینتیس برس میں کیا کھویا کیا پایا ہے تیری صورت جھانک رہی ہے ہر ایک پھول کی رنگت سے تیرا لہجہ بول رہا ہے گلزاروں کی حیرت سے میرے جیسے دیوانوں کو اچھے دھیان لگایا ہے خاک اڑائی خاک سمیٹی خاک اپنا سرمایا ہے چار دہائیاں ہونے کو ہیں اس دنیا میں آئے کو اب تک میں پہچان نہ پایا اپنے اور پرائے کو سچ پوچھو تو ڈھونڈ رہا ہوں اپنی ذات کے سائے کو اپنا آپ کہاں ہے اپنا یہ بھی دھوکا کھایا ہے خاک اڑائی خاک سمیٹی خاک اپنا سرمایا ہے موم کی گڑیاں بھی دیکھیں اور کاغذ کے پتلے بھی من کی میل کے مارے دیکھے تن کے اجلے اجلے بھی دل کا بالک گاہے گمسم گاہے بلیوں اچھلے بھی گویا پانچ برس کا بچہ میلا دیکھنے آیا ہے خاک اڑائی خاک سمیٹی خاک اپنا سرمایا ہے تنہائی کا زہر بھی چاٹا مجلس میں تزہیق سہی عشق میں تانا بھی نظرانہ گالی بھی تبریک سہی میرا حال نہ پوچھا اس نے شہرک سے نزدیک سہی انجانے میں جس کی خاطر کیا کیا حال بنایا ہے خاک اڑائی خاک سمیٹی خاک اپنا سرمایا ہے تین دہائیاں کیا دیکھی ہیں تین جنازے دیکھے ہیں جس جس عرصہ سے بھی گزرا ہوں خمیازے دیکھے ہیں خوشیوں کے تہوار بھی صدموں کے دروازے دیکھے ہیں سوچتا ہوں اڑتیسواں سال بھی کیا سوغاتیں لایا ہے خاک اڑائی خاک سمیٹی خاک اپنا سرمایا ہے مت پوچھو سینتیس برس میں کیا کھویا کیا پایا ہے